تھا تم میں سے کوئی شخص اپنے عمل کی بنا پر جنت میں نہیں جا سکتا کیونکہ جنت اللہ رب العزت کی رحمت ہے اس کی نعمت ہے بہت بڑی نعمت اور تمہارے عمل تمہارا اپنا ایک قصب ہے ایک قیمت ہے اور کوئی چیز تمہاری کوئی قیمت جنت کے حصول کا باعث نہیں بن سکتی اللہ خلا اللہ تعالیٰ کا سودا بہت مہنگا ہے لمودے اور سعود ان پھر جنت خیر میں دنیا معافی ہے دنیا اور دنیا کی تمام دولتیں خرچ کر کے تم جنت کا ایک بالش ٹکڑا خرید نہیں سکتے تو کہ نہیں ہوا ہے محمد پر جنت کوئی شخص اپنے عمل کی بنا پر جنت میں نہیں جا سکے گا اللہ رحمت اللہ جب تک اس پر اللہ کی رحمت نہ ہو صحابہ کرام نے پوچھا بڑا یا یارسول اللہ یا رسول اللہ علیہ وسلم کیا آپ بھی نہیں جا سکتے آپ کے اعمال اور نیکیاں عظیم الشان ہیں رسول اللہ نے شاہ اللہ کے بڑا آنا نہیں میں بھی نہیں جا سکتا اللہ یہ تب امن یہ رحمی وہ پڑھ جب تک اللہ عزت مجھے اپنی رحمت اور اپنے فضل سے ڈھانپ نہ لے تب تک میں بھی نہیں جا سکتا اسی لیے امام الانبیاء محمد رسول اللہ علیہ وسلم آپ کی تحجد کی دعاؤں میں سے ایک دعا یہ بھی تھی رحمت کا فلا تکل نیلا نفسی طرفت عین اے اللہ میں تیری رحمت کے سہارے کا طلبگار ہوں مجھے ایک پل کے لیے بھی میرے سپرد نہ کر دینا بلکہ اپنی رحمت کے سہارے پر قائم رکھنا یہ دلائل اللہ تعالیٰ کی رحمت کی ضرورت اور اہمیت کو واضح کرتے ہیں یہ رحمت بڑی وسیع ہے صحیح بخاری میں رسول اللہ کی حدیث ہے ان اللہ قطب کتاب ہے فوق العرش اللہ تعالیٰ نے کتاب لکھی ہے جو عرش پر اللہ کے پاس ہے اس کتاب میں یہ جملہ درج ہے رحمتی سبقت غضبی کہ میری رحمت میرے غضب سے پہلے ہے میری رحمت میرے غصے سے پہلے ہے اس حدیث کا معنی یہ ہے کہ اللہ رب العزت اپنے غضب کے معاملے سے پہلے اپنی رحمت کا معاملہ فرماتا ہے اور رحمت کے معاملے کی ایک ہی توجہ ہے ایک ہی صورت ہے کہ اللہ رب العزت اپنی خلق پر اپنے دین کی حجت قائم کرتا ہے انبیاء اور سلیم کی فہرست کے ذریعے برقل قوم ہاتھ ہم نے ہر قوم میں ہادی بھیجے رہنما بھیجے اپنے انبیاء بھیجے رسول مبشرین و منظری یہ اللہ یقون الناس اللہ حجت بعد رسول ہم نے رسولوں کو بھیجا ڈرانے والے خوشخبری دینے والے تاکہ انبیاء کی پیشن کے بعد لوگوں کی اللہ پر کوئی حجت باقی نہ رہے اور انبیاء کی فہرست کے ذریعے اللہ کی خلق پر اللہ کی حجت پوری ہو جائے اور یہ سارا رحمت کا معاملہ ہے انبیاء کی فہرست اللہ کی رحمت ہے اس دین کو اللہ نے خود بنایا یہ اللہ کی رحمت ہے ایک دوسرا بھی ہماری عقل پر نہیں چھوڑا یہ اللہ کی رحمت ہے پھر ایسے ایسے عمل بنائے کہ ایک چھوٹا سا عمل بہت بڑے اجر و ثواب میں موجب بن جاتا ہے یہ اللہ کی رحمت ہے جیسا کہ رسول اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے کہ سبحان اللہ ایزان برحمد للہ امل کہ بندہ ایک بار سبحان اللہ کہہ دے اللہ تعالیٰ کا آدھا میزان بھر جاتا ہے ایک دفعہ الحمدللہ کہہ دے اللہ تعالیٰ کا پورا میدان بھر جاتا ہے اور عبداللہ بن باز فرماتے ہیں کہ اللہ کا میدان اتنا بڑا ہے کہ اس ترازو کے ایک پلڑے میں ساتوں آسمان اور ساتوں زمینیں سما سکتی یہ بھی اللہ کی رحمت ہے رسول اللہ ان کی حدیث ہے جو بندہ سبحان اللہ حمد ہی صبح کو سو دفعہ کہتے اور شام کو سو تھا وہ دروب ہو جنوب ہو بلو کانت پچھلا دبا البحر بہت اس کے تمام گناہ مٹا دیے جاتے ہیں چاہے وہ سمندر کی جھاگ کے برابر کیوں نہ ہو اس زمین میں سمندر زیادہ ہے پانی زیادہ ہے اور خشکی کم ہے امام الانبیاء محمد رسول اللہ علیہ وسلم نے جو مثال دی ہے اس مثال کی تہ تک آپ جائیں جس سے آپ پر واضح ہوگا کہ کتنے گناہ اللہ معاف کر ہیں صرف اللہ کے سے ہی سو بار کہتے ہیں یہ سب اللہ کی رحمت ہے جو اس کے غضب سے پہلے جس کا معنی یہ کہ ہم اس رحمت کو اگر پانا چاہتے ہیں تو یہ دیکھیں کہ رحمت کی اساس کیا ہے رحمت کی اساس انبیاء و مرسلین ہے ہمارے لیے نبی آخر الزمان محمد الرسول اللہ علیہ وسلم اللہ کی رحمت کی اساس ہے جن کے دامن کو سام لینا جن کی اتباع کرنا ہر قول و عمل میں یہ ہمارا ایک فرد منصبی ہے جس سے انحراف اللہ کے غضب کو دعوت دے گا خالق کائنات کی رحمت کا معاملہ اس وقت تک ہے جب تک ہم پیارے پیغمبر کے دامن کو تھامے رکھیں اور جب ہم اللہ کے پیارے پیغمبر کی اتباع کے دامن کو چھوڑ دیں پھر کس کے دامن کو پکڑیں جس کے مرضی اس سے ہمیں کوئی سروکار نہیں نہ شریعت کو اس سے گزرت شریعت نے ایک ہستی کو پیش کیا ہے جس کی سو فیصد اتباع پر اللہ کی رحمت حاصل ہوگی اس ہستی کی اتباع سے اگر انحراف ہے تو تم کسی برادری کی بات کرو پیر و مرشد کی بات کرو کسی امام کی بات کرو کسی بڑے کی بات کرو کسی چھوٹے کی بات کرو یقین کر لو اللہ کی رحمت میں تمہارا کوئی حصہ نہیں پھٹکار کے مستحق اور حضرت کے مستحق رحمتی سبقت بدری رحمت کے معاملے پہلے ہیں غضب کے بعد اور وہ معاملے ہم نے پیش کر دیے انبیاء بھیجے مرسلین بھیجے محمد الرسول اللہ علیہ وسلم کی بے شخص اسی رحمت کی ایک کڑی ہے جب تک اتباع قائم ہے رحمت کا معاملہ قائم رہے گا اور جب یہ اتباع تم ختم کر دو گے اس اتباع میں کسی غیر کو شریک کر لو گے تو پھر غضب کا معاملہ شروع ہو جائے گا اللہ کے غصے کا معاملہ شروع ہو جائے گا اللہ رب العزت کی رحمت کی غسل رسول اللہ علیہ وسلم نے اسارا بدر میں ایک عورت کو دیکھا جس کا بچہ گم ہو گیا تھا وہ اپنے بچے کو تلاش کر رہی ہے اور انتہائی پڑپ رہی ہے صحابہ بھی اس منظر کو دیکھ رہے ہیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم جو بڑے اعلیٰ درجے کے مربی تھے اس منظر کے حوالہ سے صحابہ کی تربیت کرنا چاہتے ہیں فرماتے ہیں اطرم رہا تارے حسن برت رہا فنار یہ عورت جو اپنے بچے کو تلاش کر رہی ہے اگر اپنے بچے کو پالے تو کیا اپنے ہاتھ سے اس بچے کو جلدی آگ میں ڈال دے گی صحابہ نے کہا ہر کس یہ تو ممکن ہی نہیں تب رسول اللہ علیہ وسلم نے شاہ فرمایا مما ارحم لباد ہی بنہاد ہی یہ بلا دیہات جو سب اس عورت کو اپنے بچے سے ہے اس سے کہیں زیادہ پیار خالی کے کائنات کو اپنے بندوں سے ہے اگر یہ عورت اپنے بچے کو آگ میں نہیں ڈال سکتی تو اللہ تعالیٰ بھی اپنے بندوں کو آگ میں نہیں ڈالتا وہ اپنے بندوں کے ساتھ رحمت کر محبت کر اپنی رضا کر خوشبوبی کر اور اپنے پیار کا معاملہ کرتا ہے ہاں جو بندے اپنی حمایتوں سے اس معاملے سے محروم ہو جائیں وہ جہنم کا ڈبنا بن جائیں یہ حدیث ایک مثال کے ذریعے ہمیں اللہ تعالیٰ کی رحمت کی شدت سمجھاتی ہے اور وعدے کرتی ہے اور پھر اللہ رب العزت کی جو رحمت ہے اس کا زیادہ تر حصہ یوم آخر کے تعلق سے ہے رسول اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے کہ ان اللہ خانہ رحمت اللہ تعالیٰ نے سو رحمتیں پیدا کر رکھی ہیں سو رحمت یہ سو کو آپ محدود نہ سمجھیں بلکہ ہر رحمت غیر محدود ہے فرمایا کہ چاہے ابھی واحد فی دنیا ان میں سے صرف ایک رحمت اللہ تعالیٰ نے دنیا میں بھیج دی اور مقرر فرما دی اب دنیا میں جو بھی محبتیں ہو رہی ہیں چاہے وہ انسانوں کے درمیان ہو جانوروں کے درمیان ہو خلق آدم سے لے کر قیامت کی آخری دیواروں تک جو بھی پیار ہوگا جو بھی محبت ہوگی وہ اس ایک رحم سے متفرے ہوگی باقی دنان میں کہ وہ مخالف کے کائنات نے قیامت کے لیے رکھی ہوئی اللہ تعالیٰ اس ان ننانوے رحمتوں کے ساتھ روز قیامت اپنے بندوں کے ساتھ معاملہ فرمائے گا یہ چیزیں اللہ رب العزت کی رحمت کی بسرت کی دلیل ہے اور قیامت کی اللہ رب العزت کی رحمت اور اس کے فضل کی کثرت اور صحت کی نشاندہی کرتی ہے تبھی تو اللہ پاک کا فرمان ہے پوری آج بادی اللہ عظرت کو اعلان کسے لا من رحمت اللہ میرے بندوں سے کہہ دو جو اپنے اوپر جاتی کر بیٹھے معصیتوں کے ارتکاب کے ساتھ گناہوں کے ارتکاب کے ساتھ وہ گناہ جیسے بھی ہوں جتنے بھی ہوں اللہ کی رحمت سے مایوس نہ ہونا ان نظما یقین میں آ اللہ رب العزت تمام گناہوں کو معاف کر دے گا بس تم ایک بار سچے دل سے توبہ کر دو اللہ تعالیٰ تمہارے ساتھ اپنی رحمت کا معاملہ فرمائے گا تمام گناہوں کو معاف کر کے معصیتوں کو معاف کر کے حسن بصری رحمۃ اللہ اللہ تعالیٰ کے اس فرمان سے استعدال کیا کرتے تھے کہ ان صادر اصحاب الخدود کے واقع میں جن لوگوں نے مومن بندوں اور مومن بندیوں پر ظلم کھایا اور تفصیلی روایتوں کے مطابق ایک دن میں تیس ہزار بندوں اور بندیوں کو چلا دیا خندقوں میں ڈال دیا اور ان کو چلا کے راک کر دیا بکری فرماتے ہیں کہ اللہ رب العزت کی رحمت کی وسعت دیکھیے کہ اللہ تعالیٰ ان سے بھی توبہ کا مطالبہ کر رہے ہیں بنو گے تو اس کا معنی یہ کہ یہ توبہ کر لیں جنہوں نے تیس ہزار اللہ کے دوستوں کو چلایا اگر یہ توبہ کر لیں اللہ ان کو بھی معاف کر دے گا اور اس سے بڑھ کر جو عیسائیوں کا عقیدہ ہے کہ عیسا اللہ کا بیٹا ہے تب مطلب ان اللہ ابن مریم ان لوگوں کا کفر بڑا پرلے درجے کا کفر ہے جو کہتے ہیں کہ اللہ کا بیٹا ہے اور کچھ عیسائی کیا کہتے ہیں نقد نبین قال ان اللہ خال فلاسا کہ وہ لوگ بھی پرلے درجے کے کافر ہیں جو اللہ رب العزت کو میں خلاصہ کی ایک قنون قرار دیتے ہیں وہ کہتے ہیں کہ پورا الہ تین اقانی سے بنتا ہے جن کا یہ عقیدہ ہے ان کا کفر کرنے درجے کا کفر ہے اللہ فرماتا کہ افرا یہ تو یہ یہ لوگ توبہ کیوں نہیں کر لیتے جنہوں نے پرلے درجے کا کفر اختیار کیا اور یہ گناہ بہت بڑا گناہ ہے بہت بڑی معصیت ہے شرک ہے اللہ فرمایا یہ توبہ کیوں نہیں کر لیتے اپنا معاملہ صاف کیوں نہیں کر لیتے مانا توبہ ان کے لیے بھی ہے لا تعالیٰ رحمت اللہ اللہ کی رحمت سے مایوس نہیں ہونا اور اللہ تعالیٰ بڑی جلدی توبہ قبول کر لیتا اپنی رحمت کا معاملہ بڑی جلدی فرما لیتا ہے میں بے شمار بات ہے اس آدمی کا قصہ جس سے نادانی ہو گئی ماہد اسلم رضی اللہ عنہ اور نبی اسلام کے پاس آیا توبہ کی طرف تو رسول اللہ یا رسول یارس رب اسلام جات سے گنا سرزد ہو گیا اسے پاک کر دیجیے نبی اسلام بار بار اعراض کر رہے ہیں اپنا منہ پھیر رہے ہیں اور وہ بار بار کنزل اسلام کے سامنے آ رہے ہیں اللہ کی حد قائم کی گئی رجم کیا گیا اور پیغمبر کا فرمان کہ آرام آئے میں جنت باعث کو دیکھ رہا ہوں کہ جنت کی نہروں میں غسل کر رہا ہے اللہ کتنی جلدی مان گیا کتنی جلدی راضی ہو گیا ایک بڑا حیبت ناک گناہ اللہ نے معاف کر دیا اور پیغمبر اسلام نے فرمایا تھا لتا مقصد لبا سے یہ اکیلا ماہ رسلی میں توبہ کر گیا ایسی توبہ اگر کوئی پتا خور کر لے ٹیکس خور کر دے وہ حاکم کر لے جو لوگوں پر ٹیکس لگاتا ہے جب وہ شخص کر لے جو اصل ہے کہ دور پر لوگوں سے پیسے چھینتا ہے یا ان سے بھتہ وصول کرتا ہے کہ ایسی توبہ اگر وہ بھی کر لیتا تو اللہ اس کو بھی معاف کر دیتا مانا ٹیکس خور کا گناہ اور خور کا گناہ زانی کے گناہ سے بڑا ہے کبھی قسم علیہ السلام نے مثال دی اسی طرح وہ عورت اللہ کے پیغمبر کے پاس آئی اس واقعے کے بعد اور جہم اسلام سے یہی سوال میں یہی تنازعہ کیا کہ طاہر نے یا رسول اللہ مجھے پاک کر دیجیے مجھے پاک کر دیجیے اس پر بھی اللہ کی حد قائم ہوئی اللہ تعالیٰ کتنی جلدی راضی ہو گیا رسول اللہ نے فرمایا تھا اللہ تعالی لو کچھ بتا رہا سبری مدین کا ندیل نگر تو ایسی توبہ کر گئی اس ایک اکیلی عورت کی توبہ اگر مدینے کے ستر افراد میں بانٹی جائے تو سارے بخشے ستر گناگاروں اور پاپیوں میں تقسیم کر دی جائے اس اکیلی عورت کی توبہ سب کو اللہ معاف کر یہ وہ عورت جس نے اللہ کی رضا پانے کے لیے اپنی جان کی قربانی دے اپنی جان کی سخاوت کر دی تو اللہ تعالیٰ کتنے گناہ معاف کرتا ہے کیسوں کیسوں کو معاف کرتا ہے حدیث ترسی کا اللہ پاک کا فرمان ہے جب نہ آدم لو بڑا کہنا ہے سماج سمستا فرتا نہیں کر اللہ ناک آرم ان کے ملا اے آدم کے بیٹے اگر تیرے گناہ آسمانوں کو چھونے لگے اور تم ایک بار سچے دل سے استفار کر لے تو میں تیرے سارے گناہوں کو معاف کر دوں صرف ایک بار کے پاس گناہ سو سال کے ہوں گے اور گناہ دو سو سال کے ہو سکتے ہیں جس نے پوری زمین کے دامن کو بھر دیا اور آسمان کے کناروں کو چھو رہے ہیں صرف ایک بار کی توبہ اور استفار سے میں تیرے سارے گناہوں کو معاف کرتا ہوں تو کتنے گناہ معاف کرتا کتنی جلدی معاف کرتا یہ اس کی رحمت کا معاملہ ہے کہ اس کی رحمت کتنی وسیع ہے کوئی بندہ اللہ کی رحمت سے مایوس نہ ہو اور وہ عمل طاقت کرے تاکہ زیادہ سے زیادہ اللہ رب العزت کی رحمت کا استحانک ہو اور پھر گناہوں سے توبہ کر لے تاکہ اللہ رب العزت کی مقصد اور رحمت کے ذریعے اخبی طرح اولا اور حاصل ہو جائے یہ اللہ تعالیٰ کی رحمت کا خالص معاملہ ہے اسی معاملے کی طلب ہونی چاہیے فکر ہونی چاہیے ورنہ اللہ کے بندو یاد رکھو اگر معصیتوں کو لے کر کھانے کے کائنات کے سامنے جاؤ گے اور اللہ رب عزت نے اپنی رحمت اور فضل کی بجائے اپنے عدل کا معاملہ کیا انصاف کا معاملہ کیا تو کوئی پٹ نہیں سکے گا رسول اللہ سب کا فرمان ہے مندرجن حساب وقت ادھر جس سے اللہ نے حساب مانگ لیا وہ یقینی عذاب میں مبتلا ہو گیا وہ مارا گیا جس سے اللہ نے حساب مانگا حساب اس طرح مانگا کہ اللہ نے کیوں کہہ دیا یہ کام تم نے کیوں کیا فلاح کیوں کیا اللہ نے اگر مناقشہ کر دیا حساب میں فقط اس دن کو انسان مارا گیا اور جب تک حساب و کتاب میں عرض کا معاملہ ہے تب تک اس کی رحمت کی امید ہے کہ اللہ تعالیٰ اپنے بندے پر گناہوں کو پیش کرتا جائے گناہ گنواتا جائے تم نے فلاں گناہ کیا فلاں گناہ کیا گناہوں کا اقرار کراتا ہے اللہ تعالیٰ سے ہماری دعا ہے کہ اللہ رب العزت عزت ہمارے ساتھ حساب میں عرب کا معاملہ کرتا ہے اس بندے کی طرح جس کی حدیث صحیح مسلم میں ہے یہ اپنے گناہوں کے بوجھ لیے اللہ کے دربار میں جا رہا ہے گرتے پڑتے سمجھتے سمجھتے اللہ کے سامنے جا رہا ہے اور اللہ تعالیٰ اس کے ساتھ رحمت کا فیصلہ فرما چکا ہے اللہ فرشتوں سے کہتا ہے کہ آر دوری سفارتوں ہی برف رواج ہو بار رہا کہ اس پر کہ بندہ جو آ رہا ہے اس پر صرف چھوٹے گناہوں کو پیش کرنا بڑے گناہ سارے اٹھا دو اور چھپا دو بڑے کسی گناہ کا نام بھی نہ لینا اس کے صرف چھوٹے گناہ پیش کرنا بندہ پہنچ گیا حدیث جب یہ اترتے رہو تو کرو اللہ تعالیٰ اس سے گناہوں کا اقرار کروا رہا ہے چھوٹے چھوٹے گناہوں کا تم نے گناہ گناہ کیا گناہ گناہ کیا وہ ان گناہوں کا اقرار کر رہا ہے وہ بش ان کے بارے ضرور ہے اور اپنے بڑے گناہوں کی حیبت سے کہاں پر سوچتا ہے کہ جب چھوٹے گناہ ان کے حساب کا اتنا تتیق مانتا ہے کہ اللہ نے کوئی گناہ نہیں چھوڑا ہر گناہ محفوظ ہے جب بڑے گناہوں کی باری آئے گی میرا کیا بنے گا وہ چھوٹے گناہوں کا اظہار کر رہے ہیں اور بڑے گناہوں کی حیبت سے کام رہے مگر اللہ تعالیٰ اپنی رحمت کا معاملہ فرما چکا اللہ کے اللہ پرت ہوا حسنات میرے فرشتوں ان تمام گناہوں کو نیکیاں بنا دو ان تمام گناہوں کو حسنات میں تبدیل کر دو اب یہ بندہ جو کام رہا تھا اچانک اس میں ضرورت آ جاتی ہے کہتا ہے کہ یا اللہ میرے کچھ اور گناہ بھی تھے کوئی گناہ نظر نہیں آ رہی اب فاری فرماتے ہیں کہ رسول اللہ نے سب نے حدیث بیان کی اور بیان کر کے اللہ کے پیارے کے اندر ہنسے آپ کا منہ کھل اٹھا حتیٰ کہ اس دن ہم نے آپ کی تاریں دیکھ لی آپ کی تاریں ہم کو نظر آ گئی حالانکہ یہ بہت کم ہوتا تھا کہ اللہ کے اندر کبھی اتنی بھرپور ہنسی ہنسے ہو اتنا کھلکھلا کے ہنسے ہو کہ آپ کی تاریں تاریں تک نظر آ جائیں اتنا بہت کم ہوتا تھا کیوں اس کی وجہ اللہ کے پیغمبر نے خود بیان کی ہے کئی ہے وقت التقم سور صاحب ہوں میں کیسے ہنسوں میں نرم اور گرم بستر پر کیسے سو میں انواع اقسام کے کھانے کیسے کھاؤں میں سونے اور چاندی کے سکے گن گن کر کیسے رکھوں جبکہ مجھے یہ بات معلوم ہے کہ جس فرشتے کو تعالیٰ نے سور گھومنے پر معمور کیا ہے اللہ تعالیٰ سور اس کو دے چکا ہے جب وہ سور پھونگے گا قیامت قائم ہو جائے گی وہ فرشتہ سور اپنے منہ میں دبائے کھڑا ہے آج تک بیٹھا نہیں کھڑا ہے اور سور اس کے منہ میں دبا ہوا ہے اور اس کی نگاہیں عرش پر ٹکی ہوئی ہیں پلک بھی نہیں جھپکتا بلکہ اللہ کے عرش کو دیکھ رہا ہے کہ اگر اللہ سور ڈھونکنے حکم دے ایسا نہ ہو کہ میں پلک جھپک رہا ہوں اور اللہ کے عمر کی تکمیل میں ایک پلک جھپکنے کی دیر ہو جائے کہ بندے کو یہ حقیقت معلوم ہو تو بندہ کیسے ہنسے تو بندہ کیسے کھل کھلا کر ہنسے رسول اللہ احمد کی حدیث ہے ما مالا کم تلیدہ تم کسی وما راجا نثاف اللہ خر جو کچھ میں جانتا ہوں اگر تم جان لو تمہاری ہنسیاں بند ہو جائیں تم رونے بیٹھ جاؤ بستروں کی نیندیں بھول جاؤ بستروں کی لذتیں بھول جاؤ دی فیکٹری اللہ اپنے گھروں کو چھوڑ دو اپنے شہروں کو چھوڑ دو اپنی فیکٹریوں کو چھوڑ دو اور جنگلات میں نکل جاؤ اللہ کے سامنے گڑانے لگو رونے لگو آگوزاری کرنے لگو جس حقیقت کا مجھے علم ہے اگر تمہیں ہو جائے تو تم یہی کرو اور اس دنیا کو بالکل چھوڑ دو کبھی جلندر اسلام کا فرمان ہے سورہ تقویز سورہ انتظار تیسرے پارے کی صورت ہے فرمایا کہ ان صورتوں کو پڑھ پڑھ کے میں پورا ہو گیا حالانکہ بڑھاپے کا وقت نہیں ہے لیکن ان صورتوں کو پڑھ پڑھ کے پورا ہو گیا جس بندے ان حقیقتوں کا علم ہو فرمایا کہ وہ کیسے منہ کھول کے ہنس سکتا ہے اس دن پیارے جن پر ہنسے یہ بندہ جو ڈر رہا تھا ایک سات اللہ کی رحمت کی احساس پر اس میں کیسی ضرورت اظہار آ گئی اور اللہ سے کہہ رہا ہے کہ یار میں کچھ اور گناہ بھی ہیں وہ بھی سامنے لائے ہیں تاکہ بڑے گناہ بھی دیکھیے بن جائیں اور میرے درجات اور بلند ہو جائیں اور مناقشے کا معاملہ ہے اللہ کے سامنے پیشی کا معاملہ ہے کہ تو بڑوں بڑوں کو اڑا دیتا ہے آج اللہ کے جنم پر ہنس رہے ایک دن رو رہے تھے آپ کے سامنے مہاجرین ہرشا بیٹھے ہوئے تھے ابن حبان کی حدیث ہے آپ نے پوچھا ہمشا میں کوئی خاص واقعہ دیکھا ہو مجھے سنائیے جعفر تیار بولے کہ یار رسول اللہ سر میں نے ایک واقعہ دیکھا تھا ایک بوڑھی عورت دیکھی ہمشی جو اپنے سر پہ اپنا سامان لانے جا رہی تھی اور ایک ہمشی بدماش اپنے گھوڑے پر سوار بڑی نسبت اور غرور اور تکبر کا عالم تھا اپنے گھوڑے پر جا رہا ہے اس عورت کے پاس سے گزرا تو اس کو دھکا دے دیا وہ گڑیا گر گئی کٹڑی نیچے گر گئی سامان بکھر گیا اپنے سامان کو چم رہی ہے چما کر رہی ہے اور اس نوجوان سے جو ہنس رہا تھا کہہ رہی ہے کہ کئی فتح کا یاد گزرو ادا بتا اللہ کرسی وہ جب الدین اے بدماش جب اللہ تعالی قیامت کے دن کرسی انصاف پر آئے گا اور تمام اولین و آخرین کے سامنے تجھے انصاف کتنے پر کھڑا کرے گا اس وقت کیسے بچے گا اللہ کو کیا جواب دے گا جب میرا تیرا معاملہ تمام اولین اور آخرین کے سامنے پیش ہوگا اور کچھ سے اللہ اس حرکت کا حساب لے گا اس دن کیسے چھوٹے گا کیسے بچے گا تیرے لیے کیا مخرج ہوگا اور کون سا حفیت کا راستہ ہوگا صحابہ کہتے ہمیں رونے کی آواز سنائی دی ہم نے امام الانبیاء کو دیکھا رو رہے تھے اور اس طرح رو رہے تھے کہ اینا رحان دنو کا الحمر جمع اس طرح رو رہے تھے جیسے موتیوں کی لڑی توڑ دی جائے اور موتی تسلسل سے گرتے ہیں اس طرح اللہ کے پیغمبر پر کی آنکھوں سے آنسو گر رہے تھے اللہ کے پیغمبر پر کیوں رو رہے یہ ایک جو عرض کا معاملہ اللہ کے سامنے پیشی کا معاملہ بڑا بڑا کو رلا دیتا ہے امام الانبیاء قائد عائد رو رہے ہیں کہ اللہ کے سامنے پیش ہونے اور کوئی بچنے والا نہیں جب اللہ تعالیٰ فرمائے گا کہ خوب ان رسول روک لو ان سب کو میں نے ان سب سے سوال کرنے ہیں یا اللہ کن سب کو فرمایا کہ دل صدی نہیں جس طرح ہم ہر امت کے ایک ایک فرد کو سامنے کھڑا کر کے حساب لیں گے اس طرح ہر نبی کو بھی سامنے کھڑا کر کے حساب لیں گے ہر امتی کا حساب ہوگا ہر نبی کا حساب ہوگا تو یہ معاملہ بڑا گمبھیر ہے حال کے کائنات کے سامنے کھڑا ہونے کا تو پھر اس کے لیے ضروری ہے اللہ کی رحمت کے سہارے کا رحمت بڑی وسیع ہے جس کا کوئی شمار نہیں کوئی احاطہ نہیں ابو سلمان دارانی بعض اوقات گناہوں اور معصیتوں کے کثرت کی بنا پر رویا کرتے تھے پھر ایک دم اللہ کی رحمت اور اس کے فضل کو یاد کر کے جوش میں آ کر کہتے تھے کہ یا اللہ انسان اچھا نہیں دنوں بھی اگر تو قیامت کے دن مجھ سے میرے گناہوں کا مطالبہ کرے گا فرشتوں سے کہے گا اس کے گناہوں کو پیش کرو للہ بند نہ کر بے عقبہ رحمت برہمتی کر تو میرے پاس ایک ہی سہارا ہوگا ایک ہی چارہ ہوگا کہ میں پوچھے تیری مقصرت تیری رحمت اور تیرے کر گزر کا مطالبہ کروں گا کہ یا اللہ میرے گناہوں کو چھوڑ دے اور اپنے عفو کو دیکھ لے اپنی درگزر کو دیکھ لے اور کہا کر تھے کہ یا اللہ ان ادخل نہ اگر تم نے مجھے جہنم میں ڈال دیا جہنم میں بھیج دیا تو تمام اہل جہنم کو بتاؤں گا کہ کل تو حب اللہ مجھے اللہ سے محبت تو بہت تھی مگر اللہ نے مجھے جہنم میں کیوں بھیج دیا یہ اللہ تعالیٰ کی رحمت اس کے فضل کی کثرت کو دیکھ کر سرساری ہند بات اباد یہ بات کہہ جاتے کہ میرے پاس ایک اشارہ ہوگا ایک اشارہ ہوگا اگر تو میرے گناہوں کو طلب کرے گا تو میں تیری رحمت اور میرے رفت کا مطالبہ کروں گا اس رحمت کے پوچھ بات ہے رسول اللہ علیہ وسلم کی دعا تھی اللہ میں اللہ کا موج بات رحمت کر یا اللہ میں تو صرف امور کا سوال کرتا ہوں جو میرے لیے تیری رحمت کو واجب کر اب عمل جنت میں پہنچانے کا سبب نہیں ہے بلکہ عمل اللہ کی رحمت کو خریدے گی عمل اللہ کی رحمت کو واجب کرے گی اور وہ رحمت جنت کے داخلے کا باعث ہوگی رحمت کس کے لیے ہے اس رحمت کا مسئلہ کون ہے اللہ تعالیٰ نے فرمایا اعلیٰ آزادی اسی کو بھی منشا میں اپنا آزاد جس کو چاہوں دوں جس کو چاہوں نہ دوں رحمت مفیعت رحمت اللہ شاہی لیکن میری رحمت ہر شہر پر وسیع ہے رحمت وسیع ہے اس کی وسعت کا کوئی ادراج نہیں کر سکتا یہ کس کے لیے ہے فرمایا کہ فسا خوب اس رحمت کو میں لکھ دوں گا فرد کر دوں گا یہ رحمت ضروری ہے رحمت فرد ہے یہ دینا فرد ہے حالانکہ اللہ کسی کے لیے مجبور نہیں اور کوئی چیز پر فرد نہیں وہ قادر گزرت جو چاہے کرے ہر چیز ہر امر اس کی مشیت کے تابع ہے لیکن اپنے بندوں کو خوش کرنے کے لیے اس نے فرمایا کہ کچھ بندے ایسے ہیں جن کے لیے بھی رحمت فرد ہے رحمت ادا فرمانا مجھ پر فرد ہے فضا اٹھو ہے میں وہ لکھ دوں گا ضرور لکھ دوں گا کن کے لیے دل لذیم ان لوگوں کے لیے جنہوں نے تخوا اختیار کیا جنہوں نے پرہیزگاری اختیار کی تخوا کی دو صورتیں ہیں ایک تخوا گناہوں سے بچنا گناہوں سے گریز کرنا چھوٹے گناہ ہوں بڑے گناہ ہوں اجالے کے ہوں تاریخی کے ہوں ان گناہوں سے بچنا اور گریز کرنا یہ تقوا ہے جو لوگ گناہوں سے بچ جائیں اور ایک ایسی زندگی گزار جائیں جو پاک دامنی کی احساس پر ہو تہارت پر تسیا کی احساس پر ہو فرمائے کو متقی ہے دوسرے متقی وہ لوگ ہیں جو عمل سامنے کرتے ہیں اور تقوا اختیار کرتے ہیں اللہ کے پیارے پیغمبر کی سوا کے ذریعے تقوا میں امن سارے ضروری ہے اور امن سارے میں اللہ کے پیارے پیغمبر پر کی اتباع ضروری ہے اتباع کے بغیر تقوا حاصل نہیں ہو سکتا تو کہ مستقین کے لیے رحمت فرد ہے ضروری ہے تقوا کی دو علامتیں ایک گناہوں سے بچو اپنی ایسی تربیت کرو اس ماہ سیام میں خاص طور پر کہ گناہوں سے مکمل بغاوت جو ہے وہ حاصل ہو جائے ایسی تربیت ہو کہ کندن بن کر باہر نکلے اور واقعی تم گناہوں سے ہم جو ہے وہ بغاوت اختیار کر لیں اور کوئی گناہ سامنے آئے تو اللہ کی اور اس کا تقوی اور خوف اس گناہ کے راستے میں حائل ہو جائے تب اللہ کی رحمت حاصل ہوگی اور دوسرا عمل صالح کرے عمل صالح کی احساس جو ہے وہ اللہ کے جمبر کی اتباع ہے اللہ پاک نے اشار فرمایا تم تو حکم اللہ ستا میں رونی یو اللہ اے میرے دل پر کہہ دیجیے اگر تم اللہ کی محبت کے طلبدار ہو اس کی رضا کے طلبدار ہو اس کی رحمت کے طرف کار ہو تو اس کی ایک ہی احساس ہے ایک ہی بنیاد ہے دوسری کوئی نہیں ستہ میں اتباع نہیں کر اور کسی کی پیر بھی نہیں کرنی تمہارے ہاتھوں میں صرف منہج اتباع رسول اللہ صلی علیہ وسلم کو تو کیا ہوگا اللہ تم سے اللہ محبت کرے گا اپنی محبت سے رحمت سے تمہیں ڈھانپ لے گا جب اللہ کی محبت حاصل ہو گئی پھر کیا ہے پھر وہ حدیث دوبارہ پڑھ لیجیے کہ کوئی اپنے عمل کی بنا پر نہیں بلکہ اللہ کی رحمت کے سہارے جنت میں جائے گا یہ دوسرے کون لوگ فرمایا یوں صورت سکا جو زکات دیتے ہیں پوری دیانت کے ساتھ اپنے مال کو چھپاتے نہیں بلکہ پوری دیانت کے ساتھ امانت کے ساتھ زکات دیتے ہیں یہ نہیں کہ زکات میں ہیلے بہانے تراشے اور مختلف نکلنے کے راستے جو ہے وہ تلاش کرنے کی کوشش کریں نہیں فراخ دلی کے ساتھ اپنے مال کو خرچ کرتے ہیں کیونکہ یہ مال تقوی تو حارت کی احساس ہے اس کو خرچ کرنا فرما کی رحمت ان لوگوں کے لیے ہے جو زکات دیتے ہیں ورنہ ہوں ہم بھی آیا اور جو ہماری آیتوں کے ساتھ ایمان لاتے ہیں یہ متقی کون ہے زکات دینے والے کون ہیں ہماری آیات کے ساتھ ایمان لانے والے کون ہیں یہ پرانی آیتوں کو ماننے والے کون ہیں فرمایا کی صرف ایک ہی جماعت ہے وہ کون ان کا آگے بھی آ رہا ہے اللہ دین یتبعون نبی العمی جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کرتے نبی اسلام کی اتباع نہیں کرتے تو جو مرضی کرتے رہو نہ تقوی ہے نہ اللہ کی آیتوں پر ایمان ہے اور نہ کوئی نیکی قابل ہے دیکھیے رحمت کا معاملہ اور اللہ کے پیغمبر پر اتباع کا معاملہ کس قدر مرزوم آپس میں چمٹے ہوئے رحمت وہاں ہوگی جہاں اللہ کے پیغمبر پر اتباع ہوگی اور جہاں اللہ کے جہمبر کی اتباع ہوگی وہاں اللہ کی رحمت ہوگی اور جہاں اللہ کے جہمبر کی اتباع نہیں ہوگی وہ رحمت نہیں ہوگی جہاں رحمت نہیں ہوگی وہاں یقیناً اتباع نہیں ہوگی اتباع اور رسول رحمت کے معاملے کو پہچان دی اس رمضان میں خاص طور پر کیونکہ پیارے جہمبر نے جبریل امین کی ایک بدوا پر امین کہا تھا بہت اللہ کا رمضان کی فن اے اللہ اس شخص کو اپنی رحمت سے دور کر دے دودگار دے جو رمضان کے مہینے کو پالے اور اپنے گناہوں کو بخشوا نہ سکے تو پھر اپنے گناہوں کو بخشوانا رحمت کو حاصل کرنا ضروری ہے اگر گناہ چوں کہ چوں ہیں تخوا حاصل نہیں ہوتا اللہ کا خوف حاصل نہیں ہوتا تو پھر کیا ہے پھر یہ رمضان تمہارے کسی کام نہ آیا جب کسی کام نہ آیا تو پھر بدعا موجود ہے کہ اللہ ان لوگوں کو رحمت سے دور کر دے یہ رحمت کے مستحب نہیں ہے رحمت کے سارے نہیں ہیں اللہ تعالیٰ ہمیں یہ توفیق دے کہ ہم اس ماہ سیام کی مناسبت سے ان دراجات پر غور کریں کہ یہ مقام کیا ہے اور یہ معیار کیا ہے رحمت کی ضرورت کیا ہے رحمت کی اہمیت کیا ہے رحمت کی وسعت کیا ہے رحمت کن کے لیے ہے اور وہ کون سے اعمال ہیں ان اعمال کی کیا کیفیتیں ہیں جو اللہ رب العزت کی رحمت کے موجب بنتی ہیں یہ بڑے اہم نقطے ہیں ان پر غور کرنا ضروری ہے اور خاص طور ماہ سیام میں کیونکہ ماہ سیام میں اگر گناہوں کو نہ بخشوا سکے اور تخوا حاصل نہ کر سکے تو اللہ کی رحمت سے دور کر دیے جائیں گے رحمت سے دوری بڑا ببال ہے اللہ کے پیارے پہ نمبر امام البشر کیا فرما رہے ہیں یا اللہ میری زندگی میں ایک پل ایسا نہ تو اسے ایک پل میں مجھے اپنی رحمت کے سہارے سے کاٹ کر دور کر کے مجھے میرے کر مجھے میرے کر تو کتنی اس رحمت کی ضرورت ہے اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو غور و فکر کرنے کی عطا بتا دے ان تحم کے بعد اللہ تعالیٰ ہمیں رحمت کے موجی و امال کو اختیار کرنے کی توفیق صدا فرما دے اس ماہ سیام میں نہ پہلا ہمارے روزوں کو قیام کو قبول فرما لے ہماری تلاقت کو قبول فرما لے ہمارے صدقات کو قبول فرما لے ہماری توبہ کو قبول فرما لے ہمیں گروہوں سے بات صاف کر دے اور ہم سب کے ساتھ اپنی رحمت کا معاملہ فرما دے عبول اللہ علی حاطت واخر الحمد للہ